يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور نبیوں پر ایمان ضروری ہے ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ ایمان میں پورے پورے داخل ہو جائیں تمام احکام کو کل شریعت کو ایمان کی تمام جزئیات کو مان لیں یہ خیال نہ ہو کہ اس میں تحصیل حاصل ہے نہیں بلکہ تکمیل کامل ہے ایمان لائے ہو تو اب اسی پر قائم رہو اللہ تعالیٰ کو مانا ہے تو جسے جس طرح وہ منوائے مانتے چلے جاؤ یہی مطلب ہر مسلمان کی اس دعا کا ہے کہ اے اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت کیجیے یعنی ہماری ہدایت کو ثابت رکھیے مدام یعنی ہمیش کی رکھیے اس میں ہمیں مضبوط کیجیے اور دن بہ دن بڑھاتے رہیے اسی طرح یہاں بھی مؤمنوں کو اللہ نے اپنی ذات پر اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو فرمایا ہے اور آیت میں ایمانداروں سے خطاب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ پہلی کتاب سے مراد قرآن ہے اور اس سے پہلے کی کتاب سے مراد تمام نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں سب ہیں آیت میں قرآن کے لیے لفظ نزلہ بولا گیا اور دیگر کتابوں کے لیے انزلہ اس لیے کہ قرآن بتدریج وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اترا اور باقی کتابیں پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئیں پھر آگے اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی کتابوں کے ساتھ اللہ کے رسولوں کے ساتھ آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے وہ راہ ہدایت سے بہک گیا اور بہت دور کی غلط راہ پڑ گیا گمراہی میں ادھر سے ادھر ہو گیا اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر ظاہری اور باطنی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھے